اللہ تعالیٰ کا خوف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور غلامی اختیار کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ کی گہرائی سے اعلان کر دیجیے یا کن ابودیا کنستعین یا اللہ ہم صرف اور صرف آپ کی بندگی اور غلامی اختیار کرتے ہیں اور صرف اور صرف آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من خاف الله اللہ منه كل شيء ومن لم يخاف الله خافه الله من كل اللہ من یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز سے ڈراتے ہیں یعنی اس کے دل میں ہر چیز کا خوف پیدا ہو جاتا ہے